ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال صفا پاؤڈر لگاتے تو سطر کے آزا پر خود اپنے ہاتھ سے لگاتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو باون